نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے افغیر کے بارے میں ایسی بات اچھو کہ اخبی کے آسان دو قسموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں ایک اور ایک کروڑ لے جاتے ہیں اور رسول اللہ کیا ہے اور رسول کی بات کیا ہے اس کے بارے میں بھی کافی غلط سامنا ہے اور حقیقت میں آپ نے اندازہ لگانا ہوگا کہ میرے جتنے بھی بھی بیانات ہو رہے ہیں میرا اپنا نتیجہ جو ہے ان باتوں کی عرض کرنے سے وہ ان امکانات کے طرفات سے اس کا دور کرنا ہے دوسرے عمومی طور پر کردار زیادہ ہو گئے ہیں پردوشن نقد کے اثرات کی بنا پر اور اسلام کا جو ساتھی چشمہ جو کہ سینا تک محمد لکھن سے جاری ہوا تھا اس کے متعلق طرح طرح کی بدگمانیاں انسانات وغیرہ جو ہیں عورتوں کو کشور جو ہے کا تو حق ہے تو وہ یہ کہیں لیکن اپنے جو ہیں وہ عورتوں کی بولی بولنے لگے اس بنا پر میں جو کچھ سکتا ہوں جو جگہ آپ کہتے ہوں گے کہ یہ ڈائگریشن کہتے ہیں غالب آپ کی بولی میں ڈائگریشن کر جاتا ہے ادھر ادھر ہو جاتا ہے وجہ یہ نہیں ہوگی کہ میں مجموع سے ہٹنا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں ہٹنا پڑتا ہے جن جو باتیں آتی ہیں تو ذہن میں آتا ہے وہ تمام اور ان کے ذہن میں آ جاتے ہیں جو ہمارے جدید طبقے کے ذہن میں اسلام کے متعلق مختلف صورتوں سے پیدا ہو چکے ہیں اس بنا پر میں مختلف نیتوں کو لے لیتا ہوں اور میں یہ کر رہا تھا کہ حقوق اللہ اور حقوق اللہ حقوق اللہ کیا ہے آپ جانتے ہیں اسلام کے سے جیسے میں پہلے اپنے چکا اسلام کا خالق اور مالک پتا جو ہے وہ ایسا خدا نہیں جو کہ بغیر طاقت کے یا قدرت کے یا بغیر سردار کے خدا ہو یہ ہما سرانا ہے ہما قدرت ہے ہما اختیار ہے سب کچھ اس کے پاس ہے جب ایسا خدا ہے اور خالد کی ہے ناگر بھی ہے اور اس نے عدم سے ہمیں وزیر سمجھا ہے ہماری نصیحت یہ نہیں تھی کہ ہم سے خود اور خود خود بخود پیدا ہو گئے یا کہ ہم کسی ایسے مادے سے وجود میں آئے جیسے کہ پرانے اللہ کا فلاسفہ کا خیال تھا کہ ان کو ناتا کہتے تھے اس زمانے میں ناطق کہتے ہیں اور موجودہ بات ہے فلاسفہ کا خلاصہ یوں کہنے کیے کہ درمیان رکھ سے کچھ کہنے کیے کہ سائنس فلاسفر کچھ اس قسم کے کیونکہ جو پورا سائنٹسٹ ہوگا وہ فلاسفر نہیں ہوگا کیونکہ طبیعت کا وہ جو کہ عملی طبیعت کا تعلق رکھتا ہے وہ سب سے پوجا نہیں کرتا امبری آدمی سچے میں نہیں جانا کرتا سب کا بطور اقبال کے سچتا کیا ہے زندگی سے دوری یہ تو بڑی سچنے میں سلجھتا ہے جو کہ زندگی کی امریک صحیح راہوں پر نہیں جانا کرتا سکتا تو بہت بات بکول آج کے ساتھ لوگوں کے سائنٹسٹ کے یا سائنٹسٹ فلاسف کے یوں کہہ لیجیے کہ آخر پر پہنچاتے ہیں انرجی انرجی کیا ہے ایکسوڑ ہے اور عصر کے ساتھ کیا ہے ایک نامعلوم حقیقت ہے یا نامعلوم حقیقت کے وجود کے خلاف کیا سے پیدا ہو گئے تجویز تھی ایک مثال کے طور پر یوں کہا کہ دیکھے جن تمام سمپا میں کئی مزیدار بات کہی ہے مارے جائیں گے اکثر سچی باتیں کرنے والے اندازے لگانے والے کوئی پیچھے تمہیں یاد ہی نہیں کہ پرانے کسان سے کہتا ہے ہر تم کا تم نکل نہیں سطح ہو بنا اگر تمہارے پاس علم صحیح ہے وہ نکال کر دو تو نہ کہتے ہیں فلاں بات سائنٹیفک نہیں ہے وہ اللہ کے بندے سائنٹیفک بات تو وہی بات ہے جو کی بات ہے جس کے پیچھے تم قانونیت ہے تو یہ حقیقت ہے تم نے اپنے قیاسات کو اپنے کو تم نے حقیقت قرار دے دیا تو قرآن کہتا ہے اکل پچی باتیں کرنے والے مارے جائیں تو چلو ہر اب حرف کرتے ہیں اندازہ لگانا اکل پچی تو یعنی کہ اندھیرے کا تھی تو خلاصوں کا جو اب شروع کا درد ہے میں تو ادب کے خلاف یہ کہوں بہت سارے ایسے ہی کرتے ہیں تو اکل پچی باتیں کرنے والے رائے تو میں یہ کہا تھا کہ آج کل کیا کہتے ہیں کہ اچھا دیکھو رجوع کا سلسلہ کیسے کام ہوا انرجی ہے سے کیسے بن گئے تو وہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ مثال دیتے ہیں شمع اور کو آپ چکر دیں تو دائرہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا لیکن جب آپ چکر لگاتے رہیں ہاں جی، ایسے آپ نے شمع کو کھڑا کر دیا تو اس کی اندھیرے میں ہے اگر آپ اس کا دائرہ سرکل بنانا چاہیں تو متبادل طور پر چکر دیتے رہیں تو آپ کا سرکل دکھائی دے گا ہاں جی، تو یہ سرکل کو کہتے ہیں کہ وجود وجود کا سلسلہ انرجی سے میں اس آ گیا یعنی ٹائم کے سیف اسپورٹ پر محسوس نہیں آج آج کل کی اطلاع میں یہ ہمارے نزدیک سے بہت خراطون رہی بات ہے کہ یہ ایسی اکثر سبزی بات ہمارے نزدیک ان کے خصوص کی ذات صاحب جو ہے اگر سے اس نے ہمیں وجود پہنچا ہے پھر صرف کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں تھا میں تو یہ کہوں کہ اگر خدا بھی مادر کا محتاج ہے تو وہ خدا کہتا اگر آپ کسی کو مانتے ہیں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ہما قدرت ہے ہما قدرت ہے اگر اس کی قدرت میں بغیر مادے کے وجود میں لانا نہیں تو خدا نہیں چیزوں کو تو چیزیں ہم بھی بنا لیتے ہیں ایک چیز کو توڑا دوسری سے جوڑا ایک کے کباب سے دوسرے سے ملایا تیس سے ملایا کوئی چیز پیدا کر لی خراب سے گہنا چیز وجود میں آ گئی ان چیزوں کو خطاب کہتے نہیں جو کہ آدمی سے تو بات اس سے قابل حکمت ہے جو کہ اہم قدم سے دوسری چیزوں کو دے رہا ہے تو میں یہ کر رہا تھا کہ ایسا خطاب جو کہ سب کچھ ہمارا فطرت ہے ہمارا لیکن مالک ہے سب کچھ اس کے بس میں ہے تو اس کے حقیق اللہ اس کے حقوق بندوں پر ہونے چاہیے یا نہیں ہونے جس نے سدن سے ہستی پر نہیں تھے بنایا تو ایسا بنایا کہ پھر خود ہی انسان کہتا ہے کہ چیز کہتا ہے اپنے آپ کو یعنی اجتماعیت کے لحاظ سے بھی انسان کہتا ہے کہ وہ انسان جو ہے سب سے اچھی ہے اور آج کل کا خصوصاً انسان ہے اگر آپ دیکھیں نا آج کل کے اخبارات کو تو تصویریں جو کی تصویریں روزانہ ہماری شریعت کے تو خاص جو بھی نظریہ ہے لیکن میں ایسے احتیاطی روپ سے کہ وہی بات ہے خود سے سوتے حضم نندا اپنی صورت میں کتنی تیاری ہے کہ کہتے ہیں خود بھی جائیں اور بھی ورنہ روزانہ ایک ہی تصویر کو بار کے تین تین شکل تک لانے کا مقصد کیا میں گیا یہ گردہ کیا کسی کے سلسلے میں جانا ہوگا جب اجلاریہ میں گیا تو حیرت ہوئی مسجد میں ہم اسپورٹس کے سلسلے میں سلسلے میں برباد ہو گیا سوچنے میں ہم پہنچے تو سوچنے میں مسجد ہے مثال کے طور پر بڑی آلوچان اللہ تعالیٰ کہ پرانے سسٹم سے اب بھی اچھے ہیں تو ایک اپنی حیثیت سے عمومی حیثیت سے کبھی بھی گھومنا ہوتی تھی ایک سب کا اوپر کا جب گزر جاتا ہے تو دنیا سے بتاتا ہے کہ پوری کون گزر گئی ہمیں اس کی مثال میں یوں دیا کروں تو دنیا ہوتا ہے تو پھر اپنی اپنی روانی میں بہتا رہتا ہے ان پر حالات لوگیں ہلکی ہلکی لہر سنٹر میں اٹھاتی ہیں انہیں تو اوپر کے دوسرے وقت کے لوگ ہوتے ہیں اوپر کی جیسے ہوا کی لہریں ہوتی ہیں ہلکی ہلکی وہ ہوتی ہے بہت ادھر ہی باہر کہا جاتا ہے اسی طرح سے کا امور دین جو ہے مطلب میں خصوصیہ میں جگہ کا تبلیغ اور ہم اوپر والوں کو نہیں دیکھا کرتے ہم ان کو دیکھتے ہیں جو کہ قوم کا اثر ہے ناسک جو ہوتے ہیں وہ کون سا اصل ہوتا ہے وہ یعنی اندر کا بوتا ہوتا ہے کون سی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے جب تک ریل کی ہڈی کو سہ کون قائم رہے گی جب تک ریل کی ہڈی ٹوٹ جائے گی تو کون ختم ہو جائے گی نہیں اس طرح کے پرانے سوچوں نے اللہ ان انٹرنیٹ بھیجے یعنی یہ آپ چلے گئے نا یہ سب کی اس سے جوڑ رکھتے ہیں دوستوں جہاں آپ کے مسلم مسلم کلچر کلچر دکھائی دے گا یہ سب کا سب سے بہت بہتر تو جہاں نواز وغیرہ کی جو ہیں صرف آپ لوگوں نے جو کہ فلائٹر کا ایک سلسلہ میں دعوت خلافہ ہوا سکتا تھا کیونکہ سینٹر سینٹر اس میں ہے یوگوسلاویا وہاں تقریباً چھ کے قریب مساج تو گھر ہم نہیں کہہ رہا ہے خاص آج کل تو سات سو کروڑ کا تالے بڑے ہوئے ہیں تو ہم جس تک سوچنے میں گئے تو جو مسجد میں گئے تو مسجد کے ساتھ کا جو دھندا تھا تو سب عادت تصویر لگی ہوئی ہوئے حضرت ٹیچر حضرت ٹیچر کی تصویر لگی یہ ہوتا جہاں یہاں بھی میں نے کتنے مارنے شروع کر دیا ٹیچر کا یہاں بھی سیکھ ہوا میں نے وہاں سے لینا سے اب یہاں یہ انسان اپنے مقام کو نہیں رہا کرتا پتنی سے نکلنا تو اسے ایسا دبایا جاتا ہے ایسا گرایا جاتا ہے تو پھر اس سے آگے جھکایا جاتا ہے یوں کہیے کہ محکموں سے اسے لگایا جاتا ہے اتنے ٹائم کے لیے کی مثال ہے جیسے ڈیوٹی ہے نا ڈیوٹی پر کتنی بھی گندگی لگ جائے آپ برباد نہیں کرتے اور سرکار دوستی ہو اس پر تھوڑی سی بھی گندگی کتنی بھی لگ جائے تو وہ آپ روزی کے سکتے تو ان صرف پھر ہیں کہ یہ صاف ہو جائے تو ہم ہیں سردی کے اوپر ہم نے اگر ذرا سی بھی خرابی آئے گی تو کتنا کتابیں ہوگا ہم کہتے ہیں کیونکہ کے لیے ہیرو کا ٹو رہے ہیں نہ ہیرو میں ہیرو کا ٹو تو بھائی تم نے ہیرو کا کوئی چاہنے والا بھی ہے ہم تو دوسرا وقت ہم نے اگر کوئی کمی آئے گی تو ہم سب بات آئے گی تو گھر آدمی کیا رہا تھا تصویر کے مطلب تو تصویر اور یہ تصویر کی ہے یہ حقیقت میں ہر وقت لگا ہے خود نمائی اس وقت نمائی کی صورت جو ہے یہ حقیقت میں انسانوں کو دکھانے کی ظاہر کرنے کی صورت پیدا کرتی ہے اگر اسلام کا کوئی نظر دیتا کریں گے تو میں یہ کہوں کہ تصویر کہیں کروانے میں عام کی جا رہی نہ اس سکھ سے نہ سیاسی طور پر انسان کے اخلاقی اعلیٰ خدار کے زندہ کرنے کے لیے اس کے مجھے کو کہا جاتا اگر ہم یہ بات کرنی کو ان کے رہی نہیں میں اس سے بنا تھا تو خدا کے حقوق کے حقیق جو ہے وہ اللہ کے حقوق ہر ایک بندے پر ہیں جس خالص نے انسان کو اپنے لاہ سے بچنے کا کیا اپنے لاہ سے اس اللہ ہم کس معنی میں لیں کہ خدا کا حق ہم ہے سے تو کسی شخص کو انسان کی گنجائش ہو نہیں سکتی اگر وہ خدا کا خدا ماننے والا ہے اور اگر اسے روپ سے دیکھیے کہ آیا بندوں کا بھی کوئی حق کتاب پر ہے بندوں کا بھی کتاب پر کوئی حق ہے تو حقیقت کے لحاظ سے بندوں کا حق دے کر کوئی نہیں حقیقت کے لحاظ سے لیکن خدا کی حکمت نے اپنے حکمت بندوں کے حقیق قرار دے دی اب حقیقت وہ تمام بات آ جاتی ہے میں نے کل بھی کہا تھا گندگی نام اور مسلمان کا صرف ایک مسئلہ ہے یعنی کہ گندگی کے سوائی کو اگر ادا کر دے تو تمام چیزیں مجھے تو خوش ہو جائیں گی لیکن بند دوروں کی بندگی ہے اس اسٹوڈ کے ساتھ نہیں کہ وہ وہ تھوڑا سا باہر نکلو تو وہ ہندوستان میں کہا کرتے تو پھر مل کا پودا کا فوٹو ہوتا ہاتھ پکایا تو سمجھ گیا ہماری میڈیک ایسی نہیں ہے کہ بالکل سمجھ گیا ایک جگہ ہے یونان تو ہب سب کا ہم ضرور پر ہے ملا کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے تھے ہماری جماعت کی جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے تھے تو مجمع اکٹھا ہو گیا کہ یہ کوئی ڈگان آ گئے راستہ ہے راستے پر کھڑے سہو آگے پوچھنے لگے تم کیا کر رہے ہو وہ ہماری نماز وہ نماز ہے دیکھیں کہ یورپ سب دبا ہم کو تصور بھی نہیں کرتے یہ کیا کہ تم سے تو ایک نماز رہ گئی اس نماز میں بھی سجدہ پہن گئے اس بیٹھ کر کی نماز کسی کو تو ضرور کی نماز اور میں مختلف قوموں کی نماز ہوں تو آپ حیران ہوں گے اسلام کی نماز بھی کیا جاؤں گی کہ میں یہ کہا تھا کہ کس وقت میں نماز میں سے پیش نہیں ہو گیا کرتا خوبصورت کیا کہا کیا کیا ہم نے کہا کہ سب سے رقص سرست رقص ان کے سجانے کے لیے ہم نے کیا کیا پریئر حالانکہ پریئر کے معنی میں بھی بہتر پریئر کو لکھتے اور ہماری تلاش میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آسمان میں اور مان یعنی زمین زمین و آسمان کا فرق ہر حال میں یہاں نماز کیوں پڑی ہم نے کہا بڑی بات یہ ہے کہ ہماری عبادت جو ہے وہ مسجد کے اندر تک نہیں ہوتی بلکہ میرا منصف میرا حضرت محمد نے یاد کروایا کہ اللہ نے میرے لیے پوری کی پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے میں یہ نہیں ہوں کہ اگر مسجد میں جا کر جس سے ایسا میں نے نہیں کر سکتا کہیں کے باہر میں پیسہ نہیں کر سکتا لندر کے باہر میں نماز ادا نہیں کر سکتا یا کسی کو باہر سے باہر نکل جاؤں تو میری گندگی نہیں ہوگی اسلام میں یہ محفوظ بنا نہیں ہے میرے لیے زمین جو ہے سب سے ہے میں بہت حیران سوال کرتے ہیں میں سب ہی حیران ہوں ہمارا اسلام اس سے بھی ہے تو کچھ میں ایک اور بات میں ارد کرتا ہوں کہ دیکھو تمہارے ہاں اگر تمہاری کلیکسی کا اپنے والد کا آدمی نہ ہو تو تم اپنی زندگی کر نہیں سکتے خا مخا تمہیں کسی پادری کا ہونا ضروری ہے یا ان کے لیے کیا نام ہے یہود کے لیے کسی ہندی کا ہونا ضروری ہے یا ہندوؤں کے لیے سروہت اور سنگت کا ہونا ضروری ہے یا اسی طور پر کے لیے اپنے ہاتھ آدمی کا ہونا ضروری ہے تھا ہونا ضروری ہے اسی طور پر سنتے جب چلے جائیے تو ساتھ کروہت کا ہونا ضروری ہے وہاں غیر آدمی کو آپ نہیں لے سکتے اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ بڑی یہ ملکیت نہیں ہوگی کہ خاص کسی نسل کے ساتھ معروف کر دیا جائے یہ اس میں ہے کہ ہارو کی اولاد میں سے لازمی ہے ہونا اس سب کا جو مشکل ہمارے یہاں میں نہیں کسانوں میں یہ ہے کہ وہ خاص ایک نوعیت ہوگی ایک خاص طبقہ ہوگا جو آگے آئے گا ہمارے پاس ایک دفعہ میرے پاس آئے سوریا کے سردار ہماری کو سے سوریا سوریا کے سردار آئے وہ کہنے لگے سوریا کے صدر تو مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی ہمیں ایسا مطلب کہ لگ بھگ دن بھی ہو اور دنیا بھی ہو کیونکہ ہم ہیں خود مت اور ہم جب تک کہ بالکل تک کے دنیا میں کرتے تو اس وقت تک ہم ہم اپنی یعنی ہندوؤں کی اصطلاح میں کہیں جائے گے اس لکھی پرانی اصطلاح میں کہیں ہمیں نروانا حاصل نہیں ہو سکتا تو میں نے کہا تم کو کے ہم کیسے نجات نجات ہم پا نہیں سکتے اور ایک اور عجیب لطیفے کی بات ہے یہ آیا پریکٹیکل مطلب ہے کہ جب تک عمل ہے شکشا حد سے کمن سرکار کے طور پر نکشا چلا جائے گا اور تم اس آواز گان یا تناسب کے چکر سے اس گے جب بے عمل ہو جاؤ گے انسان بھی کسی صورت میں بے عمل ہو سکتا انسان سے ہر وقت انسان سے جیسے سورج سے سورج مجبور گی انسان مجبور ہے امن کے پیدا کرنے پر اور اس سے عمل مجبور میں آئے گا وہ خیر کام ہو یا سب کام ہو انسان اکثر مار کبھی بھی نہیں ہو جب یہ نوعیت ہے تو وہ کہنے لگے کہنے لگے کوئی ایسا دن نہیں کرتے کوئی بڑا ایسا میں نے کہا ہمارے اسلام میں آؤ وہ بہت وقت کیا کہتے ہیں آئے میں اصل میں انگریزی کے سلط کہتے دوستوں اب تک انگریزی والے اور اگریز بندہ میں ڈر جاتا ہوں کہ کہیں غلطی نہ ہو تو وہ جس ایڈ میں نے کہا ایک پتنی تو وہ پورا کا پورا دین ہے اور پورا کا پورا دنیا کی ہے یار ماں یار ناپتی دعوت ہو پانی ہاں؟ یہ میرے آقا سے دیا حضرت محمد مصطفیٰ کا سوال ہے کہ اہم دین اہم دنیا ہے اور اہم دنیا اہم دین ہے اور اہم دنیا جو عبادت کی ہے اور اہم عبادت جو ہے وہ دنیا کی ہے ہمارے یہاں دین دنیا کی کوئی نہیں سکتی میں یہ کر رہا تھا وہ کہنے اس کے بعد ہماری نے جناب گئی کہ پچھلے سال پچھلے سال گئی چوبیس تاریخ اور کراچی میں ملاقات ہوئی کے دوبارہ آئے تھے اللہ کا احسان ہے ہر ملک میں اگر ہم ہو جائے نا مسلمان بے شک آپ سب مسلمان ہیں متعلق کروں کہ اگر ہم صحیح وقت مسلمان ہو جائیں تو خدا کی قسم دنیا پوری پوری سیاسی ہے اور ہے شاید ان کے پاس ہی ایسا دین ہے جو کہ وقت پر ضروری بھی تسلی کر سکے اور پھر کسی کو بھی تسلی کر سکے یہ تو ایک ہمارے ہی چیز ہے جو کہ پورے دور کی تسلی کر دیتا ہے اور پورے جسم کی تسلی کر دیتا ہے میں آج میں سے کر رہا تھا کہ تم نے کہا وہ وہاں فارٹین کی بات کر رہا تھا تو میں نے کہا تمہارے ہاں تو بغیر کسی شکشت کے یا کسی تعدم سے عبادت نہیں ہوتی ہم نے سے یہ کہہ دیا گیا کہ تم میں سے جو بھی زیادہ اچھا ہو اسے آگے کر دو اور ابھی شکشا ہونے میں یہ نہیں جاتے کہ کہیں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تین آ جائے اس میں سارے رنگ کا ہو سارے رنگ کا ہو تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا سارے رنگ کا ہو تو ان سے مقابلہ بھی نہیں کرتے جلد نہیں کر سکتا بہار سے سلا سیاستوں سے ڈرتے ہیں ہاں، ہاں، ہمارے یہاں اگر کالا ہے وہ آ جائے گا آپ کو معلوم ہوگا امین نام بنا بائیس ہزار اکالیس میں یہ رفتالا جس سب چھری چھوڑی بنی ایک ندی کی کی بیماری اور سال کے بدلے میں انہوں نے ایک ساتھ تھا اس سے کس بنا پر سال کا بدلاؤ نہیں چکا ہے اب چھری ماری اور یہ گرے ہیں تو پہلے سب نے اس وقت ہماری سطح جو ہوتی تھی وہ ایسی جاتی نہیں ہوتی تھی بلکہ سبوں کی سورت دیکھا کرتی تھی کہ پہلے ہوتے تک پہلے آ کر بیٹھ جایا کرتے یہ نہیں ہوتا تھا کہ سفر کو میری طرف پہنچ کر آگے جائیں تو وہ پہلے جو ہوتے تھے پہلے سفر میں پہنچتے اب اس پر کے ٹھیک ہے نا اسلام کا کمال کو انتخاب کا کمال دے آج اگر کسی کیا کہتے ہیں ہیڈ آف اسٹیٹ اگر کسی ہیڈ آف اسٹیٹ کے اوپر صرف سارے ہماری سارے کے اوپر نہیں پٹاخے چلا دے ہمارے لڑکوں کے چلا دیتے تھا نمبر چار راستوں میں وہ پٹاخے توڑ دیا کرتے تھے امتحان کے دنوں اب تمام اپنا تک نزدیک میں پٹاخے کون توڑتا اس کے پیچھے سب پڑے ہوئے تو اگر کوئی پٹاخت مثال کے طور پر سب سے محترم نہ سڑک پر سے گزرے ہیں تو یہاں کسی شرارت ان کو شرارت کے بچے میں یہ خیال آیا کہ پٹاخا توڑا جان اور پہلی آئی جی پولیس سے لے کر وہ معمولی پولیس والے اور انٹیلیجنس اور ملٹری انٹیلیجنس سب ٹکرا جائیں گے کہ ہائے کیا ہو گیا تو دیکھو اسلام کا وہ ساتھ کیا جس کے ہاتھ پر چھ ہزار چھ بتا ہیں جس کے آگے یہ تیس کے پیسے کتنا سے تھے اور جڑا سکتے ہوتی ہے کوئی دوستی نہیں جس کے اوپر یہ ہاتھ تھا کہ جس پر جا رہا تھا دس مقدس کے سطح فتح دور کے لیے تو جو اس پر پہنا ہوا تھا نا کھائے ہم سے تک باتیں کے رہ گئے جو سمپر سترہ پینل ہوئے تھے چودہ تو اس میں وہ ریزرویشن پینل تو دو دوسرے چمڑے کے تھے راستے میں بات یہ ہوئی کہ دیکھیے غلامی کی بات آ گئی اصل غلام تھا وہ ساتھ جا رہا تھا تو طے نہیں کیا تھا کہ ایک سواری ایک مقصد سواری پر تم چڑھو گے اور ایک پر میں چڑھوں گا اب خدا ذاتی تھا کہ جس وقت ذات مقدس کی سطح کا مقام وہ جگہ آتی ہے جہاں سے دشمن جو ہے استقبال کرنے کے لیے آتا ہے تو غلام جو ہے وہ رات دینے سے آ گیا کہیں پانی تو انہوں نے اپنے چمڑے کے موزے نکالے اور یہاں ڈال لیے اب وہ اصل کہتا حضرت آپ ہم سے موجود ہیں آپ پر ہو جائیں میں نیچے ہو جاؤں کہنے لگے اسلام نے ہمیں عدل کے ساتھ محبوب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے دل کے ساتھ محبوب نہیں کیا میں کچھ نہیں کر سکتا تمہاری شباب سگو پر اور یہ جو ہوتا ہے یعنی لے جانے والا تاریخ کے طور پر آگے آگے چل رہے ہیں اور لے جا یہ مقام تھا بلاؤ کا اس کے مقام تھا آقا اور مولا کا اور کے مقام تھا انسانی گڑاسی کا کہا تھا کہ اس دکھ کے لوگ تھے اس دکھ کے لوگ تھے اس کے تمام نکائے تھے عبادت کے سے تھے اور عبادت کے دکھ سے یہ سکے سی تھے یہاں اس بات زمین طور پر کیا تو زمین زمین آتی جاتی ہے میں کیا کروں دیکھو آئے ہیں آج کل ایک بڑی اچھی مزیداری سلامی تھی کسی کو ہمارے یہاں کہا کرتے تھے اردو میں ملا ہیاں مل میاں کہتے ہیں کسی کو کھانا گھر دینے کا مان ہے ملا ملا ملا میاں تھا تو اگر آپ کسی عالم عالم کو ملہ سنانا چاہے نا اسے آج کل ہم تو اسے برا نہیں کریں گے نہ تو عالم ہند نہیں بادی نہیں کہا تو ملا کی ایک اصطلاح نے چلا تو ملائیت دین کو برا کہنا ہونا اسلام سے تو اسلام کو برا کہیں گے تو ہم لوگ اسلام برداشت نہیں کر سکتے تو اسلام کو برا کہنا ہو تو ملا اس کا نام رکھ دیا اسلام ملا ہاں؟ اسم کو برا کہہ لو اور کو برا کہنا ہو تو ملا کو برا کہہ لو بات کام بھی جائے گا بات کی بات نہیں یعنی تمہارے وہ تمہارا مطلب بھی پورا ہو جائے گا بات رہے گی اب یہ ملا کہاں سے آئی میں اس کی بات کو کہہ رہا تھا کہ ہم نے کے ہر شخص جو ہے بات آگے ہو سکتا ہے یورپ کے ہاں ایک انسٹیٹیوشن تھا وہ انسٹیٹیوشن کو کہلاتا تھا جسے کہتے ہیں جو بیلڈنگ ہے وہ یعنی ٹیچر ہوتی ہے ایک چیز کہ یعنی یوں کہیے کہ اپنی اس کی بنیاد اس کی بنیاد پڑی ہے رومن کیتھلک کے مطلب میں پروسیپشن کا جو مطلب ہے یا جو ٹیبلس وغیرہ دوسرا سکھتے ہیں یہ بنا سے ان کے پاس آیا ہے تو بات بات یہ تھی کہ کسانوں کے پاس کی گروا نہیں تھی وہاں ہمارے ہاتھ جب میں ممبر چادر کا اللہ مسجد کا نہ صرف کا ہے کسی سب سخت خلافت کی کچھ ہے ہماری مسجد کا سخت جو ممبر تھا وہی ہماری حکومت کا سخت تھا ہم نے ایک سخت میں حکومت بھی آئی ہے اور دین بھی آیا ہے دونوں کی جانیت ایک مقدس سے ہے تو وہاں نشست یہ ہے کہ دین دور سے آیا تین سو سال تک تو عیسائیوں نے کا نام تک نہیں دیکھا اس کے بعد پاس کے زمانے میں عیسائیت پھیلتی ہے تو یہ آتا ہے اس وقت انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ کیا کہ جو کہ فیصد کا ہے وہ فیصد کو دے دو جو فیصد کا ہے وہ فیصد دیکھا جس سے آپ اندازہ کر لیجیے پر حملہ کیا سب تو اس نے اس کا اندازہ لگائیے عیسا نے اسلام کے بعد جو ہوا عیسا نے اسلام کے بعد ہوا جب عیسا کے بعد ہوا تو اس کا نام کیسے آ گیا کہ تو ٹیچر کا حصہ ہے ٹیچر کو دے دو اور جو کہ خدا کا حصہ ہے خدا کو دے دو بہرحال ان کے ہر ہاں تقسیم اور جب یہ تقسیم ہوئی جب اب وہ تھے اب وہاں ایک لڑائی چلی کن بادشاہوں کے درمیان اور ان کے ملاؤں کے درمیان جب چلی تو اب ہم تو بہت صاحب تھے انہوں نے بھی ایک روپ دھارا کہ ہمارے بات آپ ویڈیو جو ہے وہاں کے آپ آداب کو دیکھ تو وہاں کے حالات کو دیکھیں تو حقیقت میں ایک چاہیت ہے جس کے چہرے کے اوپر ہو سکتا نقاب پڑا اس کی اگر ہم ہے ہم سب کا نام آپ پڑھ سکتے کتاب تو پڑھیے کا تو آپ اندازہ ہوگا مسلم جہانی اور وہاں کا جو سنکھا ہے وہ ان کا سنسا ہے جہاں بھی ہے جہاں ہے جہاں کوشش یہ ہے کہ ایک کچھ پہلے جب وہ خود ایک شخص ہے سکھ ہے پر ایمان لے آتا ہے تو ایمان لے آنے کے بعد تو رمتا سی کا نام آپ سے سنا ہوگا یہ خود سکھ سے ہی اللہ کاہندا سنگی کے نام سندھی کا آپ نے نام سنا ہوگا ان کے جن پانچ اس کے باپ کا نام جسمن سنگھ ہے سلطان کو کہتا ہے کہ براہمن زیادہ ہے وہ کہتا میں براہمن زیادہ ہوں تو سنگھ تھا اور آج لائے رم کے روپ میں چاہتا ہے تو براہمن زیادہ اسی نسل کا ہے یہ کیا نام ہے اللہ کا اس بات اس کا اسی یعنی سپرو ایک نسل ہے کو سمجھو کو جس کا ستیک کہا سکھو نہر اور بندر وغیرہ جس قوم سے تعلق رکھتی ہے وہیں کا بھی کیا لیکن اقبال آیا آپ بھی ہیں ہندوؤں کو بھی پڑھا جاتا ہے کیوں ہمارے یہاں ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی قوم ہوگی کوئی سب کا ہوگا آپ میں سے کوئی شخص جو بھی ہے جس کچھ کا بھی ہے کچھ نہیں بہت زیادہ ہے بہت ایمان لائے بہت کچھ اپنا حق دین کی صحیح تاریخ کو سب لے اور اس کے بعد اگر وہ مدت پر آ جائے اور اس کی بن تو ہم اس کے سب کا انصاف نہیں کریں گے لیکن آپ مثال کے طور پر آپ پتہ نہیں یہاں کیا پڑھایا جاتا ہے یہی اپنی مدت کی مثال دے دوں کہ اگر ان سب سے آج ناطے ہو جائے ہمارے دل کے ساتھ ساتھ دیکھیے جیسے وہ ہم لکھ دیا کرتے ہیں جانتے ہیں پلیز وہ لکھتے ہیں کہ وائس جی chancellor science Muhammad Asal as a lecturer in chemistry department تو مجھے کہنا تھا کہ کے کیمسٹری کا کچھ لیکچر دینا شروع کر دو تو میں کیمسٹری میں جا کے کیا پڑھاؤں گا میں نے تو پہلا سنگا بھی یا اگر میڈیکل میں مجھے کہو کہ جا کے لیکچر ہو تو میں ہاتھ پر ہوں جس فن کا آدمی ہوگا اب یہاں قانون تو قانون کی آپ کو نہیں جانتے تو آپ قانون کی میں کیا کہیں جب تمام علوم کا یہ حال ہے تو کیا دین سے جانا ایسا غریب اور یقین ہے یعنی کہ دو شخص دور تھے ابھی دیر بھی دین کی نہ جانتا ہو اور دین کی جب بھی نہ جانتا ہو دین کی زبان بھی نہ جانتا ہو اور وہ کچھ کر جو فیصلہ دیتے فیصلہ دیتے یہ ضرور دین پر نہیں کیا کہ تم اور علماء کے کے میں اقتدار دے دو ہم کو آئی بن جاؤ وہ نے جان لیے تم آئی ان پر کرتا ہے اور میں کچھ کہا کروں تو ہر ایک کو پہچان ہر ایک کو پہچانتے ہو ذرا دونوں کی پہچان ہو اور ذرا دور بتا اگر کو پہچان نہ آ جائے اور اپنا خدا کو پہچان نہ آ جائے تو وہ صرف نام ہے دین کا علم انسان خصوصی کو ہے خدا کیا ہے بندہ کیا ہے اور خدا اور بندے کے درمیان کا نصاب کیا ہے تو میں وہ حقوق کے پر بات کر رہا تھا یعنی تو خدا کے خدا اور بندے کے درمیانی حقوق یعنی خدا کو پہچانو خدا پہچانا نہیں جائے گا سوائے کیا جیسے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ اگر ایک دانہ بھی گندم کا سمگل کرنا چاہے تو سمگل نہیں ایک کترا پانی کا سمگل کرنا چاہے تو نہیں مما کے پیٹ میں منگا سکتا ہزار روپئے کر لے تو پتہ نہیں وہ بھیجا کرتے ایس ایس بھیج دیں گے کیا کرتے کیا کرتے ایک کپڑا پانی کا اس کے پاس نہیں کرتے چاروں طرف سے گرا ہوا ہے اور ایسی جگہ پر جہاں سے کھا نہیں سکتا کچھ آتا ہے تو اما جی کے واسطے سے آتا ہے اپنا باہر سے کھاتی ہے اور اسے بھول جاتی ہے اسی کو اس کو بنا سے کہوں کہ ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا کے آسمانوں کی عزت کو خدا سے لیتا ہے اور اس کی قوت کو منزلہ اس کی اولاد سے ہوتی ہے اور اولاد کو علوم دیتا ہے اور وہ علوم اللہ خبر بتانا ہر مزید جو ہے اپنی قوت کے لیے تو سمجھنا اسی طور پر مانتے ہیں اور اس کے علوم جو ہیں وہ جس طور پر ماں ماں کے پیٹ میں انسان کا جسمانی بنتا ہے انسان کا نہیںاندھی بنتا ہے انسان کی روحانیت مرم پاتی ہے اور وہ چیزیں جو حکومت لے کر آتا ہے سے انسان بن جاتا ہے ہم یہ کہہ رہا تھا کہ خدا پر حقوق نازم نہیں لیکن خدا کی حکمت نے کہا کہ مجھ پر تمہارے اگر تم میرا حق ادا کر دو تو میں تمہارا حق ادا کر دوں گا لیکن یہ اس کی کرم قدم یہ اس کی کرم ورنہ خدا کو کیا ضرورت پڑی اور ہم عبادت جو کرتے ہیں خدا ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے میں نے پہلے دن کیا تھا کہ اگر ہم سب کے سب سب کے دل کی طرح ہو جائیں تو خدا کی قسم خدا کی تو ساچار دردہ برابر کی کمی نہیں آئے اگر ایک کمی سب کی طرح ہو جائے تو ساچاریہ بھی آپ کو نہیں آئے گی اس میں ہمیں عبادات جو دی ہے نا خدا کے تعلق والے جو کہ بندے پر لازمی ہے سدا کے لحاظ سے ان عبادات کہا جاتا ہے اب یہ عبادات یہ حقیقت میں دنیا ترقیات ہیں عبادات جو ہیں جینا ترقی ترقیات انسان ہے ہیں انسان کی روحانی ترقی جن چیزوں سے ہوتی ہے اسے عبادات کا نام دیا گیا میں ایک اور لحاظ سے سمجھاؤں یہ برتن ہے تو جن میں اللہ کی عطایا ڈالی جاتی ہیں نوازشیں ڈالی جاتی ہیں مثال کے طور پر ایک شخص نماز کا انعام لینا چاہتا ہے تو نماز سے انعام دیتے ہیں وہ جو ہے نا وہ ہاتھا کے آمالے روحانیہ سے بنا سکتے ہیں میں بیمار ہو گیا مجھے کہا کی کھاؤ کون سا دین کنسپٹ کی تم میں کمی ہے پتن سلام وکمن تم میں کم ہے میں طور پر کچھ کم ہو جاتا ہے وہ ہاں، کچھ سو رہے ہیں آگے چل رہی ہیں پتن کیا کیا ہو رہا ہے تم نے حیاتی کی کی کمی ہوگی تو جب تمہارے کچھ چلنے لگے دل کو قرار نہ آئے تو بے چین ہو جائے تو ہم کہیں کہ آگے حیات محبت وقت لا دو تو تم کو تو جیسے تمہارے حیاتی میں ظاہری ہیں یہ ہمارے حیاتی میں بات ہے اور میں نہیں کہہ رہا قرآن کہتا ہے قرآن نے کہا کہ اے مسلمانوں آؤ اس اس دور کی طرح تو محمد کا سب کی باتوں کو مان لو لیکن دین کو کافی اللہ نے حیات اٹھانی گئی تو اس بات کے ذریعے سے دور کی حیات ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ برتن ہے مثال کے طور پر آپ گئے کسی صاحب کے پاس کہ حضرت میں دودھ لینے آیا ہوں مجھے دودھ دے دیجیے دودھ دے دیجیے اب دودھ آپ نے کہا دودھ دے دیجیے اس نے کہا برتن کیجیے برتن تو میں لایا نہیں آپ کے پاس برتن ہے کہ برتن تو نہیں تو پھر میں تو دودھ لینا ہے تو بھلے آدمی میں میں برتن دے سکتا ہوں یا تیرے پاس برتن میں دودھ ڈالوں تو کس طرح کیا میرا اچھا مار لاتا گئے گردا سے چھاندنی خریدی چاندنی جان چاندنی خرید چھانے لے کر آگے دودھ لینے کے لیے اب آگے جا کے تم نے چاندی دودھ اچھا تو کس میں آپ کے اللہ کی عطایت ہے اللہ نے ہمیں لینے کے لیے تازہ نہیں کیا منت دم خرچ مدد تھی مطلب من درسم خط پاک سے سنا بلکہ تاغر بن کر جا میں نے کہ میرا کوئی ان کا مطلب مطلب اچھا ہوا تھا اس لیے آبادی نے اپنا جان نہیں کیے کہ مجھے کچھ کمی بات ہو رہی تھی گھر پر دکھائی دے رہی تھی چلو جیسے آرڈیننس فیکٹری میں کیا منع کرتے ہیں گولے کسی طور پر آرڈیننس نافذ ہو جاتے ہیں نافذ ہو جاتے ہیں ہے تو وہ واضح کہتی ہے تم ضرورت پر دی خدا کل کی چیز کی ضرورت ہے جو ہے سب سے بالا ہے وہ تو اس لیے کہتا ہے کہ تم کچھ آؤ تم فقیر ہو نادار ہو تمہارے پاس آمار کے پیالے ہوں گے یعنی تو ہم اس میں کچھ بات آپ نے جہاں دیکھا ہوگا کہ پکی آتے ہیں کھول لے جگہ گھر جائے ہمارے جو اتراہ ہوتے ہیں اس کی جگہ آگے آپ نے لایا کرتے ہیں اسلام ہے تو اس چیز کو یہ تو بھکشوؤں کا مطلب ہے ابھی وہ پچھلے دنوں میں یوں بھی جو برما کا وزیر رہا تھا بھکشو بن گیا سب کو مزا دیا سب دنیا کی چیزوں کو ہٹا کر وہ وہ پیالہ لے کر ادھر ادھر پھرتا ہے ہم اگر پیالہ کسی کے آگے چلتے ہیں اور خدا کے آگے پیالہ کرتے ہیں خیال خدا کے آگے نہیں چلتے ہمارے بہت بڑے بزرگ دوسرے ہیں آپ بھی جانتے ہوں گے سادہ دلانے والی اللہ ہے کہتے ہیں میرے اللہ جس طور پر نے اپنے حضرت سے میرا سر اپنے غیر کے آگے جانے سے روک دیا کسی طور پر میرے ہاتھوں کو غیر کے آگے پھیلانے سے روک دیا کا ہاتھ کسی غیر کے آگے پھیلا نہیں کرتا اس کے آگے تو اس میں ایک اور عبادت کی بات کہتے ہیں دیکھو اسلام میں اور غیروں کی عبادت میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ میں بھی کا آدمی واسطہ ہوتا پارٹیوں کو لے لو جینیوں کو لے لو مت والوں کو لے لو شنکم والوں کو لے لو تفصیلات نہیں ہے کہ میں تفصیلات میں جاؤں تو زندہ والوں کو لے لو یہ لے لو عیسائیوں کو لے لو ایک واسطہ ہے خدا سے لیتا وہ اور آپ کے یورپ میں اگر جائیں جہاں سے عیسائی بھی آتا ہے اس کی ڈیمانڈ میری یہ ہے کہ جتنے بھی اپنے کپڑے ہو وہ کہتے ہیں سب کو مان رہا ہے کہ ڈرتی کلوتھ کو گندے کپڑوں کو یہ جتنے بھی اپنے گندے کپڑے ہوتے ہیں نا تو اپنے پادری کے سامنے کر کپڑوں کو نچوڑ دیتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ ہم چمپا ایک طرح سے گنا پادری کے آگے جو ہے بس پاس ہو چاہتے تھے پاک سب ایسا بھول جاتے ہیں کہ پاس ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں کسی ایپ پر اپنے گناہ کا اظہار کرنا بھی منع کیا گیا اپنے شرمندہ کرتے ہو جسے خود پکارتے ہو وہ تمہاری شہادت سے بھی زیادہ قریب ہے اے یہاں اندر جا ہے جا اچھا سمجھتا ہے سارے بجن سے اے یہاں اندر جا رہے جانے اے وہ چھپا ہوا جو جان کے اندر بھی چھپا ہوا ہے اور جو کہ اتنا یہاں ہے اتنا قریب ہے سے کچھ خطرہ ہو نہیں سکتا نہ ہم خطر بن گئی قریب کو نہ ہو تو میں تو کہوں گا دل کی بولی میں سناؤ گی اور دل بھی بولی تھی وہ مولانا اے خدا جانا جان حق نہیں سلام اے اللہ بھائی جان کو وہ مقام بتا یہاں کے بغیر حق کو سوچ کے الفاظ بنا سکتے ہیں یعنی جو میرے دل میں ہے اسے اپنے دل میں سمجھ لیجیے گا جنہوں دلوں ہی میں ہو جائے فیصلہ دل کا جو میرے کی ضرورت نہیں پاکستان کے پاس چلے گئے اور لیا نہیں ہم نے کہا اے اے رب تو اللہ میں نے گنا آتا ہے بس رب کہتا ہے میرا بندہ میرے پاس آیا ہے یہ جانتا ہے کہ اس کا اور کوئی بخش کرنے والا نہیں ایس تو گواہ رہو کہ جتنے یہ ناقیت اور گناہ کو لے کر آیا ہے اس سے زیادہ میں ہم کو اس کو لے کر آیا ہوں میں نے تنہائیوں کی راتوں کے اندھیروں میں ہو خدا کے آگے وہ ہمارے بزرگ ہیں اچھا تھا آپ کو اس کے نظریے کو پیش کرتے ہے کہتے ہیں پھر جو مینار سیاح ہوتا دل جو ملا پیا تھا آنکھیں عطا ہست تھا دھوئیں جو اس کو بار بار خلط خاص رات میں خلط خاص رات میں جا کر دو یہ نہیں کہ مجموع میں آ کر وہ آپ لوگوں کی گولی میں پروفٹ آئی پی ایس کہتے ہیں نا یہاں تو آپ سے آنکھوں کی بہا لیے اور اندر گئے تو وہی مولانا نے ایک مقام پر فرمایا ہے سب چاہے تو ایسا سب جیسے کہ دونوں کی کمر آپ نے اگر دیکھی ہوں تو آپ دیکھیں دونوں کی کبھی آپ نے دیکھتی ایک سنگا کا جنگا بھی اپنی آنکھوں سے بنا ایک دکھا ایک صاحب سائن انگلینڈ وہاں انہوں نے گورے گوروں کا کوئی کچھ کیا تو وہ آپ دیکھیں اگر جانا ہونا آپ کو سب کی طرف سپائے ہاتھ وہ سمجھے جو کہ قبر کا سستا ہی ہوتا ہے وہ قبر کی حقیقت بھی ہوتی ہے تو اس بار میں لکھتے ہیں کہ ایسا مطلب دان کا کسان تھا کہ جی چاہے سمجھ کر لانے کے لیے دن چاہیے نہیں چاہے تب بہت جو کہتے ہیں اللہ عمارت پتھر کرے تو کہتا ہے کہ لانے کے لیے عیسائی ہو جائے تو مولانا فرمائیں کہ کافر کے زور ہوتی ہے اوپر سے تو بڑی خوبصورت اور اندر سے جو ہوتی ہے خدائی ہے کیا میں دیکھتی ہوں کسی پر وہ ہو جائے گی بات دوسری بات فرمائی کہ ظاہر کو ایسا اچھا ہے کہ اگر دیکھے تو تو سانی رحمت اللہ علیہ بھی شرمانے لگے اور بات کا کیا حال کہ یزید کے دیکھے تو ہے جائے تو نہیں رکھ کر رہا تھا کہ دوستوں اسلام میں یہ درمیانی رابطے بھی نہیں کوئی واسطہ نہیں ہے اس سے پہلے کو بات کر رہا تھا تو وہ وہ بات کیا کر رہا تھا وہاں آمار کے آماد جو ہیں یہ برتن ہیں اگر یہ برتن ہم خدا کے سامنے پیش کریں گے تو ان آمار کے برتنوں میں ان کے مطابق جو جزا ہے وہ ہمیں مل جائے گی آپ چاہتے ہیں کہ میرے اندر کسی قسم کی بائیکینک میں نیمت کرتے ہیں پیدا ہو جائے تو اس وقت کی آپ کو دوائی کھانی پڑے گی کسی حیاتی کے کی آپ قوت کو لینا چاہتے ہیں تو ویسی دوائی کھائیں گے اسی طور پر نماز جو ہے نماز کے ذریعے سے خصوصی قوت آپ کو میسر ہوگی اس دنیا میں اور اس اس کے کے انجور دیے جائیں گے اسی طور پر خدا کے حقوق میں سکاٹ ہے جو سبھی دنیا ہے ان کا اللہ کروں گا ہاں جی۔ سے روزہ ہوا یہ حج ہوا اور اسی طور پر ایک بات کیا کہ حقوق کی بات جو ہے یہ ایک سے بندوں کے حقوق ہے اور ایک رخ سے اللہ کے مقرر کیے ہوئے حقوق ہیں اس لیے وہ خدا سے بھی حقوق ہیں اب یہ بندوں کے حقوق خدا کے بھی ہوئے اور بندوں کے بھی حق ہوئے اب بندوں کے حقوق کی مقرر کیے گئے کہ اسلام نہیں جاتے ہے یہ جنگل کا دین نہیں ہے آپ اگر حکومت کی ملازمت کرتے ہیں اور ملازمت کرتے ہیں کسی خدا لگاتے ہیں آپ جہاں خدا کی لگاتے ہیں ہاں، کی اسلام نے کہا کہ سب سے ہنار کا زمانہ جو ہے سب سے رشتے حلال جو ہے خریدا تم انصاف خریدا سرائی کے حادثہ کے ساتھ یہ خریدا ہے اگر تم ڈیوٹی کو صحیح روپ سے ادا کر دو گے تو سب سے میں بیٹھو گے بھی ہدایت خدا تم کو سکو گے لیکن یہ نہیں کہ لڑائی ہوتی ہے لڑائی آئی پہلائی آ گئی کب تمام ہوائی ہوائی ہوگی کچھ بھی نہیں رہے گا دیکھو جو چیز ہے اپنے حق کو ادا کرو اور اپنے حق کو مانگو حق سے لینے سے منع نہیں کیا جاتا لیکن غیر حق کا ناجائز مال نام اس نے دینا مولانا نے فرمایا اس کو رکت آئے تک ہزار اس کو رکشت آیت سنانے ہزار اس کو دقت آئتر سنانے ہزار خدا کا عشق اس کے ساتھ دل کی نرمی ہوتی ہے وہ پیدا روپے ہوتی ہے نانے حالات سے ہوتی ہے وہ سب کی نانے حالات سے ہے اور رکما حرام سان تک چلا گیا تو ایک رکما حلال کا حرام تک جائے گا تو پورے جسم کو اندر حرام کی انگریز ہو جائے گی اس لیے حرام کے حصے سے سچایا اور اس صورت میں میں یہ کہہ دوں کہ ہمارا مطلب خدا کا جو مطلب ہے اس میں دیکھو معاشرت کی ہے پوری کی پوری سیاست کی ہے ہمارے ہاں یہ نہیں کہ سیاست اپنے رخ سے آئی معاشیات اپنے سے آئیں یہ بات نہیں ہے سب کا مطلب جو ہے وہ سب کا ممتا جو ہے وہ خدا کی ہدایات ہے وہ خدا نے دین کو دیا ہے اور حقوق کی بات تو تمہارے ادا ہوں گے بیوی کے ساتھ کے تعلقات گھریلو تعلقات بچوں کے ساتھ کے تعلقات رشتے داروں کے ساتھ کے تعلق تھا لوگ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کے تعلق تھا امواً پوری محبوب کے ساتھ کے تعلق تھا جن حدود کے ساتھ اللہ نے سفر کر دیے ان حدود کے اندر ہوئے خدا کی رضا کے لیے اگر آپ اس آمال کو ادا کریں گے تو یہ آپ کی اقلیت کی زندگی ہوگی یہ ایک جگہ پر بند نہیں ہوگی بلکہ ہم دہر سب پہلے ہم سب زمین سل کرے گا ہم سب سب پہلے نیاز نندت دنیا سب رقط نمازے میرا نیاز اور میری عبادت جو ہے وہ صرف دو دو رقط نماز میں محفوظ نہیں ہے پوری کی پوری دنیا جو ہے میری جزین سچا ریت سے آباد ہے میری بندن سے آباد ہے دل کا بقائی سا اسی ریل کے گرین اینڈ پر ٹریک نمبر دو پر سے شروع ہوتا ہے کیا ہے کہ انسان زندگی کے اجتماعی اور انقلابی جملہ آناز کے اندر گھیرے ہوئے ہیں پر اگر بندہ بن کر رہنا چاہتے ہو تو خدا کی رضا کے لیے ہر گھر کو اچھا کے حکم کے مطابق